ابن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا پس تحقیق اس نے مجھے ناراض کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو سڑسٹھ